ملکہ نے کہا قوم کے سرداروں جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو